بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها کا دستور ہے کہ جو بات اصل میں سمجھانی ہوتی اور جو صورت کا مدعا اور مقصول ہوتا ہے اس کو بطور نچوڑ کے امتحان اللہ بیان ہے اس صورت میں مختلف قوموں کے حالات اور انبیاء کرام کی تقریب کے نتیجے کیا رہے ان کی دعوت کی مخالفت کا کیا نتیجہ نکلا اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بیان فرمایا یہ جتنی بھی قومیں تھیں انہوں نے نبیوں کی ترویج کی اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا اللہ کے حکموں کے خلاف ایک نفس چاہی زندگی گزاری اخیری رقو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنا تھوڑا سا دماغ چلائے تھوڑا سا ذہن کا استعمال کرے تھوڑی عقل کا استعمال کرے تو اس کو اللہ تک پہنچنا نصیب ہو سکتا ہے لیکن نبیوں کی تقزیب ان کی مخالفت اس میں انہوں نے اپنی عقلوں کو رکھ دیا بالائے تھا آج بھی اللہ کو نہ ماننے والے جو لوگ ہیں ان کا یہی حال ہے کہ مزاج میں ہر دھرمی ہے ضد ہے نہ ماننا تو دلائل ہیں توفیق کے اللہ کے ماننے کے ان کو نظر انداز کر کے رکھا ہوا ہے قرآن کریم میں دو قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ایک دلائل آفاقی ہوتے ہیں ایک دلائل انکشی ہوتے ہیں آفاقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اردا گرد نگاہوں کو اٹھا کر دیکھو تو بہت سی چیزیں آپ کو اللہ کی طرف بلانے والی ملیں گی جیسے ذرا سا نگاہوں کو بلند کیجیے تو آسمان نظر آ جائے گا اللہ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہم نے آسمان کو کیسا بلند کیا یہاں اللہ فرماتے ہیں وہ سما بنائنا بے عئی دوں لمو سے اون ہم نے آسمان کو بنایا ہے دست قدرت سے اپنی قوت سے بنایا ہے بے عیدین کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائی ہے قوت کے ساتھ مشاعد فرماتے دست قدرت سے بنایا ہے اللہ نے آسمان کو کتنا بلند ہے کتنا بالا ہے کتنا عظیم ہے کتنا رفیع ہے آپ غور کیجیے چھوٹا سا شامیانہ شادی کے اندر لگاتے ہیں تو ادھر جھول پڑتی ہے ادھر سے پھٹن آتی ہے ادھر سے شراب ہوتا ہے پھر بیچ میں طرح طرح کے سہارے لگانے پڑتے ہیں تب جا کر کے یہ شامیانہ ٹھہرتا ہے جگہ جگہ پیچ نظر آتے ہیں اتنا بڑا دنیا کے اوپر اللہ نے شامیانہ تنگ دیا کسی جگہ پھٹن نظر نہیں آتی کسی جگہ ستون نظر نہیں آتا جہاں سے بھی دیکھو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گنبد کی طرح گول یہ آسمان ہے کیا ایک زمانے تک تو فلاسفہ یہ کہتے رہے کہ یہ ستارے آسمان کے اندر جڑے ہوئے ہیں جیسے انگوٹھی میں نگوینے جڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر ان کا نقطۂ نظر بدلا فلسفیوں کا نقطۂ نظر بدلتا ہے نبیوں کا نقطۂ نظر نہیں بدلتا قرآن کا نقطۂ نظر نہیں بدلتا ورنہ دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں کے مصنفوں کے حالات بدلتے ہیں اور ان کے خیالات بدلتے ہیں اور ان کی باتیں بدلتی ہیں بڑے بڑے فلسفے دنیا نے لکھے اور ان کو رد بھی کیا شاعر بہت اچھی بات کہتا ہے صدیوں فلاسفی کی چنان و چنی رہی لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی اللہ کا جو نظام ہے اللہ کا جو ضابطہ ہے قیامت تک کا ضابطہ ہے اللہ کا کلام اور اس کا ایک خاک جہاں ہے وہی ہے اس میں کوئی چینج نہیں اس کو دیکھ کر تو ایک انگریز نے ایمان قبول کیا کہ چودہ سو سال ہو گئے ایک ہر فدر کا ادھر نہیں ہوتا اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو کب سے بدل گئی ہوتی فرماتے ہیں کہ فلسفیوں کا نظریہ بعد میں بدل گیا انہوں نے یوں کہا کہ جو حد نظر ہے اس کا نام آسمان ہے ہماری نگاہ دیکھتی ہے دیکھتی ہے دیکھتی ہے جہاں جا کر انتہا ہو جاتی ہے اس کا نام آسمان ہے تو حد نظر کا نام آسمان رکھا تھا پھر بعد میں اور نقطۂ نظر بدلا اور یوں فرمایا کہ آسمان بھی ایک سالڈ حقیقت ہے اور ستارے اس میں جو ہے جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ اس کے نیچے تیر رہے ہیں کل لنکی فلکی یس بہون لفظ یس بہون آیا جو تیرنے پر دلال کرتا ہے وہ تو پہلے قرآن کریم نے چودہ سو سال کے دیے اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور کمالات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی لیکن مدد کسی کی نہیں لی دنیا میں شامیانہ بنانا ہو تو کتنے بنانے والے آتے ہیں جتنا بناتے ہیں اس سے زیادہ بگاڑ کے جاتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کے کاریگر بنانے کو بلائیں گے تو اتنا ہی کچرا اور اتنا ہی بگاڑ گھر میں کر کے جائیں گے اور گھر میں سیٹا اتنی کریں گے کہ یوں لگے گا کہ ہم ملازم ہیں اور یہ سیٹ ہے یہ لاؤ وہ لاؤ فلاں لاؤ اللہ فرماتے ہم نے اتنا بڑا آسمان بنایا کوئی اپیل کی ہم نے کہ بھائی ہم کو یہ بنانا ہے ہے کوئی مدد کرنے والا بغیر کسی کی مدد کے بنایا دوسری بات دنیا میں جو بھی بناتے ہیں وہ پلان پہلے سے سامنے ہوتا ہے نقشہ سامنے ہوتا ہے اس کے مطابق بناتے ہیں اللہ نے پہلی مرتبہ آسمان بنایا بغیر کسی نمونے کے بغیر کسی نقشے کے دنیا میں کتنے بھی نقشے بنا کے کوئی مکان بنائے میں نے تو بہت مکان دیکھے لیکن سب میں عیب نکلا پلمبر کو بلانا پڑتا ہے پانی ٹپک رہا ہے اس نے آ کے کہا کہ بیس برس سے اس کے ساتھ دماغ پاشی کرتا ہوں لیکن میری شرم نہیں رکھتا اتنا بڑا چھت بنایا اللہ نے کہیں سے نہیں ٹپکتا شاندار مسجد کا چھت بنایا نیچے ڈولیں رکھی ہوئی ہے پاٹ رکھے ہوئے ہیں یہاں سے ٹپ ٹپ ٹپکتا ہے وہاں سے ٹپکتا ہے دنیا والوں کی عقل مندی کی فریاد کرتا ہے یہ انسان کا حال ہے اب اللہ کی کاریگری دیکھو بغیر نمونے کے بنایا اور اور چیلنج کر دیا کہ اس میں کوئی عید نکال کے بتاؤ دنیا کا آرکیٹیکٹ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہتا ہے کہ بھولو ہے پر بتاوا نو کرتا جو انہیں چپچاپچا ضروری ہے غلطی ہوگی یہ تو اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے کہ پہلے ہی چیلنج کر دیا کہ اس میں کوئی غلطی نکال کے بتاؤ کوئی غلطی آپ نہیں بتا سکتے آپ چودہ سو سال ہو گئے اللہ کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں نکال سکا اور دوسرا چیلنج یہ کیا کہ ایسی کتاب لا کے بتاؤ تو کوئی لا کے دے نہ سکا ایسی بے ریب کتاب اللہ نے دی اللہ نے کائنات ایسی بے ریب اور بے عیب بنائی خود ذات اللہ کی بے عیب تو اس کی کاریگریاں بھی بے عیب اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا تو بغیر مدد کے بنایا بغیر نقشے کے بنایا اور بغیر کسی عیب کے بنایا فرماتے ہیں فرماتی عرب والے اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے تو اونٹ ایک بلند جانور ہے اس لیے فوراً نگاہیں آسمان کی طرف جاتی تھی اس لیے افلا ینظرون ضروری الابل کیف خلقت کے بعد فرمایا وہ رفعت دیکھو تم کو بیٹھ کر نظر آتا ہوگا سامنے نیل گو آسمان کس نے بنایا ہے کتنا بلند بنایا ہے کیسا بہترین بنایا ہے کہ تم تلاش کرو اندر تو تم کو عید نہ ملے کوئی جھگڑا نہ ملے کوئی خرابی ڈھونڈو تو نہ ملے اللہ فرماتے ہیں اللہ جی خلق سب سماوات ان کا ہم نے ایک کے اوپر ایک ساتھ آسمان بنائے ہیں ماترا کی خلق من تفاوت اللہ کی اس تخلیق میں تمہیں ذرا بھی کوئی کمی نظر آئے تو ذرا بتانا فرض ہی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھیے اور وہ تو بتائیے ہل ترامین فطور تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے جواب یہ ہے کہ نہیں نظر آ سکتی پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کے بارے میں فرمایا وفی فی پوسے کو مفلا سرون تم کو دور اگر دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہو تو اپنے اندر غور کرو تو تم کو دلائل توفید مل جائے گی کیسا اللہ تعالیٰ نے دونوں آنکھیں بنائی ہے کیسی بھی اس میں ناک بنائی ہے کان کیسے بنائے ہیں خالی دو ہال بنائے ہوتے تو کتنا پرابلم ہو جاتا نظام ایسا بنایا ہے کہ آواز ٹکرا کر اندر پہنچتی ہے اندر آئل کا سسٹم دیا ہے ڈرم دیا ہوا ہے اس سے ٹکرا کر آواز پیدا ہوتی ہے لکھیں گے کاغذ پر تو دس دفعے کے اندر یہ کان کا فلسفہ اور کان کا کام لکھا جائے گا جس کو اللہ منٹوں میں کر رہے ہیں اور ہر آن کر رہے ہیں آنکھ کیسے دیکھتی ہے امتحان کے اندر ہم نے لکھنا شروع کیا تو چار پیج بھر گئے آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور ہر وقت آنکھ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں لکھنے بیٹھے تو اتنا لمبا معاملہ نکلا سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلیات اور حکمت کے ساتھ اور خوبیوں کے ساتھ بنائی جہاں ناک رکھی ہے میں ہمیشہ طلبا کو کہتا ہوں اگر ہماری سورین پر ناک لگا دیتے کتنا برا معلوم ہوتا ہے اللہ نے لگائی تو بیچ میں لگائی تو حسن پیدا کر دیا ہے کمال پیدا کر دیا یہ اللہ کا نظام ہے فرماتے اس سے آگے اور بڑھ جائیے ذرا واضح ارد فرش نہ فن عمل ماں زمین ہم نے بچھائی ہے بہترین بچھونا ہے کہ کسی غریب کو اگر کچھ نہیں ملتا تو یہ زمین اس کو سونے سے منع نہیں کرتی یہ بہترین فرش ہے جس سے اچھا کوئی فرش نہیں ہو سکتا ہم بہترین بچھانے والے ہیں زمین بچھائی کتنی اچھی بنائی اللہ اگر آپ یوں کہیں کہ مجھے تیرے اندر دو سو فیٹ جانا ہے تو یہ سینا کھول کر رکھ دیتی آئیے تشریف لائیے تم نے کہا مجھے دو ہزار فٹ تیرے اوپر مکان بنانا ہے اونچا زمین پھر اپنا سینہ کشادہ کر کے رکھ دیتی ہے بنائیے آپ نے کہا تجھ میں سے مجھے پانی نکالنا ہے اس نے پھر جو ہے اپنا دامن آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ لیجیے وہ لگی جان لکھ دل خنسوی منا کی بےحا وہ کلو میں رسک ہی وہ نشور حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے زمین جو ہے وہ خزانوں کے لیے اللہ نے گوڈاؤن بنا دیا جیسے گوڈاؤن کے اندر سب چیزیں رکھی جاتی ہیں اور موقع موقع سے نکالی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کی ضرورت کے جتنے خزانے ہیں سب زمین کے اندر مخفی کر کے رکھے ہیں بس ضرورت اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھ دیتے ہیں اور بندے نکالتے ہیں علماء فرماتے ہیں زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا اللہ نے کہ پیر رکھتے ہی ہم کو کاسو لالا صاحب کے پاس جانا پڑے اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم بنایا کہ اندر اترتے ہی چلے جائیں نہ اتنا سخت بنایا ہے نہ اتنا نرم بنایا ہے کدال چلائیں کدال ٹوٹ جائے یہ بھی بات نہیں اور ایسا نرم بھی نہیں ہے کہ کدال کا استعمال ہی کرنے کی ضرورت نہ پڑے اللہ کے بنانے میں یہ کمال ہے آپ پودا لگاتے ہیں یہاں ایک لیمون کا آپ نے پودا لگایا اس کے پڑوس میں آپ نے ایپل کا پودا لگایا اس کے پڑوس میں آپ نے گلاب لگایا اس کے پڑوس میں آپ نے لنگڑا لگایا یعنی آم کا درخت لگایا سب اپنی جگہ کام کر رہے ہیں لنگڑا اپنی جگہ حرکت میں ہے اور لیمون کے اندر کھٹاس ہے آم کے اندر مٹھاس ہے پانی تو ایک ہی دے رہے ہیں آپ زمین بھی ایک ہی ہے اس کے مواد بھی سب ایک ہی ہیں لیکن لیمن کے اندر آپ کو کھٹا پن مل جائے گا گلاب کے اندر آپ کو خوشبو مل جائے گی اور ایپل کے اندر آپ کو شیرینی مل جائے گی پھر شیرینیاں بھی اللہ نے کیسی رکھی ہے بھائی ایپل کے اندر بھی مٹھاس تو ہوتی ہے بنانا کے اندر بھی مٹھاس ہوتی ہے آم کی سو قسمیں ہیں سب کے اندر مٹھاس ہوتی ہے لیکن ہر مٹھاس دوسری مٹھاس سے مختلف ہے لیکن ہمارے پاس الفاظ محدود ہے اللہ کی نعمتیں لامحدود ہم کہیں گے تو اتنا ہی کہیں گے کہ میٹھا ہے یوں زیادہ کہیں گے کہ بہت میٹھا ہے آپ یوں کہیں گے کہ شیرین ترین ہے اس سے زیادہ کیا ہے آپ کے پاس ہمارے ایک بزرگ تھے بےچارے اچھا اردو بولتے تھے تو ہمارے یہاں کے تو جوان کسی کو بھی لے بیٹھتا ہے نا انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ڈومس کے امرود بڑے شیرین ہوتے ہیں بس جب بھی وہ بڑے نہیں آتے تھے تو کہتے ڈومس کے امرود آئے حالانکہ وہ اچھی اردو بولتے تھے تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارے پاس لفظ شیرین کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیکن اللہ کے پاس تو شیرین یا مختلف وہ خلق نہ زوجین کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے سامنے ہم نے اس کی ضد بنا کے رکھ دی ہے تو جوڑا بن گیا ہر چیز قدرتی طور پر جوڑا بن جاتی ہے اس کے فوائد بھی ہیں اپنی جگہ مثلا رات ہے تو صبح میں اجالا ہوگا دن ہو گیا اب یہ دونوں آپس کے سامنے سامنے ہو گئے رات تو مقابلے میں دن آیا رات کے رات ہونے کا اندازہ دن کے اجالے سے ہوتا ہے چھوٹا تو اس کے مقابلے میں چیز آ گئی بڑا ایسے یعنی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کڑوا تو اس کے مقابلے میں میٹھا مقابل چیزیں ہیں نر ہے تو مادہ مرد ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جیسے آسمان ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے دونوں کا تذکرہ کیا سما تھی اس کے مقابل زمین آتی ہے فرمایا و فرش نہ فنما یہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مقامی چیزیں ہیں فرمایا من کل شعین خلق نازوجین بس اسی سے سمجھو ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا بنایا ہے کیوں بنایا لال رکھوں تاکہ تم غور کرو فائدہ اٹھاؤ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرو غور کرو اور اللہ تک پہنچ جاؤ یہ سب چیزیں انسان کو اللہ تک پہنچانے والی ہے اگر غور کر لے انسان چاہے دلائل آفاقی ہوں چاہے انفسی ہوں چاہے اپنے اندر غور کرے چاہے کائنات میں غور کرے بھائی یہ تو آ گئی بات سمجھ میں کہ آسمان ایسا بنایا زمین اتنی شاندار بنائی جوڑا جوڑا ہر چیز بنائی کریں کیا فرماتے ہیں روی اللہ نبیوں کی تعلیم ہے کہ یہ تمام چیزوں کو دیکھو اور اللہ کی طرف آ جاؤ رجوع اللہ کرو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور پھر رو اللہ نبیوں کی دعوت ہے اخیر میں وہی توحید کے دلائل دے کر نچوڑ پر آ گئے خلاصے پر آ گئے فرمایا فخر رو اللہ فرار اللہ کا مطلب رجوع اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگاؤ جب سب دیا ہوا اسی کا ہے جب سب عطا کیا ہوا اسی کا ہے جب عطا کرنے والی ذات اسی کی ہے اور اس نے جو کچھ دیا ہے سب تمام تمہارے لیے دیا ہے تو پھر ایسے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے اس کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے یہ اصل دعوت جو دینی ہے قرآن کریم نے وہ دے دی اور اس کے ساتھ ہی ایک بات اور کہہ دی جب آسمان کے بنانے میں دنیا کا تمہارا کوئی معبود شریک نہیں جب زمین بنائی میں نے تو کسی سے مدد نہیں لی تو پھر تم نے یہ دنیا بھر کے معبودوں کو میرے ساتھ جوڑ کر سے دیا ان کو میرا شریف کیسے بنا دیا نبی فرماتے ہیں فلا گج آلو الہن آخر اللہ کے ساتھ کوئی اور ایسوسیشن قائم مت کرو کسی کو شریک مت کرو اللہ کی ذات واحد ہے اور وہ کسی کی محتاج نہیں ہے اور کوئی مدد کرے اللہ اس کی ضرورت محسوس نہیں فرماتے فلاطا جگہ اللہ کو نذیر مبین نبی کہتے ہیں کہ میں بہت پیار کے ساتھ تمہیں بربادیوں سے بچانے کے لیے اور تمہاری عاقبت درست کرنے کی دعوت دیتا ہوں نظیر کس کو کہتے ہیں ایسے ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو انتہائی شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے پیارے کو نقصان سے بچائے اس کو نظیر کہتے ہیں قرآن کریم نظیر ہے قرآن کی آیتیں نظیر ہے نبی کی ذات نظیر ہے اور اللہ نے نبی کو کتنا درد دیا ہے امت کی کتنی ہمدردی دی ہے انسانیت کا کتنا سوز و گداز دیا ہے کتنے پیار کے ساتھ رات دن سمجھانے کے باوجود نقصان پہنچانے کے چکر میں ہونے کے باوجود نبی اپنا سمجھانا چھوڑتے نہیں ایک حدیث میں فرمایا تم تو دوڑ دوڑ کے جا رہے تھے جہنم کے گڑھے کی طرف اللہ نے مجھے مبعوث کیا میں نے پیچھے سے تمہیں پکڑ لیا اور جہنم کے راستے سے کھینچ کر جنت والے راستے پر چھوڑ دیا اور تمہاری رہنمائی کی کہ اس راستے پر آؤ یہ تمہاری کامیابی کا راستہ ہے یہ تمہاری سرفرازی کا راستہ ہے قرآن کا بیان بڑا سادہ نبیوں کی بات انتہائی طور پر سادگی کی حامل ہوتی ہے لیکن پورے درد کے ساتھ نکلتی ہے اور بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے فرمایا اللہ انی لکم منہ نذیر مبین کھلا کھلا میں بات کہتا ہوں کوئی گول گول بات نہیں کہتا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہتا میں کل کھلا تمہیں جو ہے نتیجہ کار سے ڈراتا ہوں بڑی حکمتوں اور بڑے مسلحتوں کے ساتھ قرآن کے حقائق تم کو سناتا ہوں کزار من رسول قوم کا حال بیان کرتے ہیں قوم کی ہٹ درمیوں کو بیان کرتے ہیں امت کی بے راہ روی کو بیان کرتے ہیں ان کی گمراہیوں کے عالم کو بیان کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جب جب نبیوں نے اچھی بات بتائی دین کی بات بتائی جنت کا راستہ بتایا کامیابی کی راہ بتائی اللہ کی رضا کا طریقہ بتایا تو قوم کے افراد نے کہیں تو نبی کو مجنون کہا کہیں ساحر کہا کہیں شاعر کہا بلکہ آگے چل کر قرآن کریم تعجب سے پوچھتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام سے لے کر سرکار تک جتنے رسول اور نبی آئے ہیں ان تمام نبیوں اور رسولوں کو چھٹلانے میں دنیا کی زبان ایک رہی ہے کہ یا تو شاعر کہا یا انہیں ساحر یعنی جادوگر کہا یا انہیں مجنون اور دیوانہ کہا یہ کہنے میں تمام لوگ یکساں طور پر ساتھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے گٹھ بندھن کر دیا تھا کہ جب بھی کوئی نبی آئے گا ہم اس کو یہی کہیں گے کیا ایک دوسرے کو نصیحت اور وسیعت کر کے دنیا سے جاتے رہے تھے کہ جب بھی کوئی نبی ہم لے کر آئے تم اسی طرح سے ان کو جٹلانا جس طرح سے کہ نو علیہ السلام کو جٹلایا سرکار کو بھی اسی طرح سے جٹلایا یہ دکھ کے ساتھ قرآن کریم نے حقیقت کو بیان کیا ہے اور دنیا کے سامنے بڑی عجیب حقیقت کو رکھا ہے کہ دنیا حق کی ہمیشہ دشمن رہی ہے جب جب سچائیاں پیش کی ہیں دنیا نے دشمنیوں کا ثبوت دیا ہے اور اپنے پیروں پر کلاڑے مارے ہیں حالانکہ نبیوں کی دعوت انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے اور جتنا فائدہ اس کا اس سے زیادہ تو قوم کا فائدہ ہے کہ وہ کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں یہ باریک اشارہ ہے جو قرآن کریم کر رہا ہے یہ دستور ہے قرآن کریم کا حکمتوں کے ساتھ حقائق کو پیش کرنا اتواسوں بھی بلہم قوم قومن تاون جب انہوں نے یہ روش اختیار کی تو اللہ فرماتے ہیں ان کے مزاج میں سرکشی ہے حق کو قبول نہ کرنا ضد ہے ہٹ دھرمی ہے ورنہ اگر ہٹ دھرمی نہ ہوتی اور ضد نہ ہوتی تو یقیناً اللہ کی لائی ہوئی نبی کی یہ بات کو بے حد قبول کرتے اور اپنی کامیابی کے راستے ہموار کر لیتے فتو اللہ فمان تب ملو عجیب بات قرآن کریم کہتا ہے ایک آدمی بغیر کسی مقصد کے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بے طلب لوگوں کے پاس بے غرض دین کی دعوت لے کے جانے یہ نبیوں کا مشن کہ جن کے مزاج میں طلب نہیں ہے جو نہیں مانتے کہ ان کو چاہے دین کی بات کی جائے لیکن ان کے سامنے جا کر دین کی بات پیش کرنا ہے اور فرمایا بے غرض پیش کرنا یہ پیش کرنے کے پیچھے دنیا کا کوئی فائدہ اور دنیا کا کوئی مقصد اور کوئی منافع دنیا کے جو ہے موجود نہ ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک آدمی اتنے اخلاق کے ساتھ کسی کو سمجھا رہا سامنے والا مان کر دینے کے لیے تیار نہ ہو دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا ایک باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے تو بیلوس سمجھاتا ہے اس کا کوئی مقصد اس کے پیچھے نہیں ہوتا وہ یقیناً چاہتا ہے کہ اولاد راہ راست جب نہیں مانیں گے تو یقیناً باپ کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا نبی تو انتہائی طور پر مہربان ہیں تو ان کا کتنا دل دکھتا ہوگا اللہ فرماتے ہیں مر اپنا دل دکھاؤ مر کبھی کا خاطر ہو مر رنجیدہ ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی یہ بے راہ روی کے بعد اور بات کے نہ ماننے کے بعد آپ سے کوئی سوال ہونے والا نہیں آپ نے بات کو پہنچا دیا ہے آپ کو کوئی ملامت نہیں کرے گا سوال پیدا ہوا اللہ میں آگے کام کروں نہ کروں جب ایک اللہ کے دین کی محنت کرنے والا تھک جاتا ہے حالات سے پریشان ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے میں کام کروں نہ کروں کیا کروں چھوڑ دوں اتنا کرنے کے باوجود کچھ دھیان نہیں دیتے لوگ اور اندر سے وہ روتا ہے کہ فائدہ میرا کچھ نہیں ہے اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں اوپر سے الزام بھی لگاتے ہیں کیا کروں قرآن کریم نے راستہ بتایا وزک کے پہلے تو نبی کو کہا جا رہا ہے پھر ہر دائی کو ہر عالم کو کہا جا رہا ہے ذکر نصیحت کرتے رہیے انشاءاللہ جو تمہارے ہیں ماننے والے ان کو تو ضرور فائدہ ہوگا ذکر نزک المومنین ایمان والوں کو آپ کی نصیحت ضرور فائدہ پہنچائے گی اس سے کھل کر ایک بات سامنے آئی اکثر لوگ کیا کہتے ہیں مولانا تم ان کو کب تک سمجھاتے رہو گے مولانا نے فرمایا جب تم سمجھ جاؤ گے تو نہیں سمجھائیں گے جب تک نہیں سمجھیں گے وہاں تک سمجھاتے حضرت والا خانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک سامنے کہا کہ حضرت یہ کب تک آپ کا ڈانٹنا جاری رہے گا اور کب تک یہ آپ ہم کو کہتے رہیں گے فرمایا تم کرنا چھوڑ دو تمہیں کہنا چھوڑ دوں جو غلط کام تم کر رہے ہیں وہ تم کرنا چھوڑ دو گے تو میری طرف سے کہنا ختم ہو جائے گا میرا کہنا تو تمہارے کرنے پر ہے تم غلط کرو گے میں کہتا رہوں گا تم غلط کام چھوڑ دو گے میں کہنا چھوڑ دوں بہت سیدھی بات ہے پر کی وہ کی نصیحت کرتے ہی رہیے فائدہ ہو کہ نہ ہو آپ کو ضرور فائدہ ہے اس لیے میں نے میرے والد صاحب کو دیکھا کہ دو آدمیوں کے بیچ میں بھی تقریب دس آدمیوں کے بیچ میں بھی تقریب سو آدمیوں کے بیچ میں بھی اتنی تقریب ایک ہزار آدمیوں کے بیچ میں بھی اتنی تقریب ان کو ضرورت نہیں تھی کہ مودی کی طرح بسیں بھیجے ٹرینیں بھیجے اور زبردستی کے مجمع جمع کر کے تعریفوں کی اور واہ واہ کے پل باندھے وہ تو اللہ کے لیے کام کرتے تھے ان کو کون سی کرسی کی ضرورت ہے اور سیٹوں کی ضرورت وہ تو کرسی دیتے تھے تو بھی نہ کہتے میں کہا کرتا ہوں کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ کرسیاں ان کی محتاج ہوتی ہیں اور کچھ بےچارے ایسے ہوتے ہیں کہ کرسیوں کے محتاج ہوتے ہیں اہل اللہ کو کرسیاں دو تو نہ کہتے ہیں نہیں ہم کو نہیں چاہیے اور لوگ کرسیوں کے لیے کتنا لڑتے ہیں کہ کوئی کرسی ان کو مل جائے تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ وہ ذخیرہ فائدہ پہنچانا ہے دین کی بات کرنا ہے نہ بند کریں اس کا فائدہ ہونا ہے اور ضرور ہونا ہے اور آج نہیں ہونا ہے تو کل ہونا ہے اور کل نہیں ہونا ہے تو برسوں کے بعد ہونا ہے آپ کا یہ کہنا رائے گان نہیں جائے گا اور رائے گان یوں نہیں جائے گا کہ کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا تو آپ کو آپ کے کہنے کا اجر اللہ دے دیں گے بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آدمی دعا کرے اور دعا اللہ کی بارگاہ میں بظاہر قبول نہ ہو تو کیا فائدہ ہے یہ دعا کرنے کا آدمی سوچتا ہے کیا فائدہ جب میں دعا کرتا ہوں اور دعا قبول نہیں ہوتی فرماتے ہیں اس کا فائدہ آخرت میں معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے یہ بندے نے دعائیں کی ہے کی قبول ہوئی فرما کہ ٹین پرسینٹ قبول ہوئی تھی نائنٹی پرسینٹ ریفیوز کر دی بیچارہ رو رو کے ڈوب ڈوب کے دعا کرتا تھا لیکن کچھ پلے نہیں پڑتا تھا شکایتیں بھی کرتا تھا اور شکایتیں کرے گا تو کس کے پاس مولانا کے پاس جائے گا مولانا دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی انہوں نے کہا کرتے رہو کرتے رہو پڑھیں کے کہیں فائدہ نہ تھی کری ہوں کروں فرما اس کا فائدہ آج نہیں معلوم ہوتا تو کل آخرت میں معلوم ہوگا فرشتوں سے اللہ کہیں گے اس کی دعائیں کتنی قبول ہوئی کا ٹین پرسینٹ ہوئی نائنٹی پرسینٹ جو ہے ریفیوز ہو گئی فرمایا عمل نامہ فرمایا جنت میں لے جاؤ ایسا ہے بھی تو نہیں ہے عمل نامہ فرمایا ایسا کرو کہ جو دعا قبول نہیں ہوئی ہر دعا کاؤنٹ کرو اور جتنی نہیں قبول ہوئی ہر ایک دعا کے اوپر اس کو دس دس ریپیاں دیتے جاؤ اب یہ تمنا کرے گا کہ جو ٹین پرسینٹ بھی قبول نہیں ہوئی ہوئی ہوتی تو آج میرا بیڑا پار ہو گیا تو دعا اگر قبول نہ ہو تو یہ بھی جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہے اس لیے کہ ہاتھی اگر زندہ ہے تو لاکھ کا اور مر جائے تو سوا لاکھ کا تو دعا اگر بندے مومن کی قبول نہ ہو تو بھی اس کے لیے فائدے سے خالی نہیں اتنا بڑا کرم اللہ نے کر رکھا ہے پھر کیوں چھوڑتے ہو دعا مت چھوڑو جہاں موقع ملے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے رہو کیا اللہ قبول کریں گے کب کریں گے مت فکر کرو اس کی کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی فقیر دیکھتے ہیں کہ نہیں دیتا کوئی جب بھی دروازہ نہیں چھوڑتا بھائی تو دروازہ کیوں نہیں چھوڑتا پر میں میرا کام ہے بھی مانگنا سخیوں کا کام ہے دینا یہ بات الگ ہے کہ سخی کو دینا نہیں ہے تو کیا میں اپنا دھندا چھوڑوں گا میں اپنا دھندا جاری رکھوں گا کسی دن اللہ اس کے دل میں بات ڈالے گا تو یہ جیب میں سے نکالے گا بس اللہ تعالی یہاں ایمان والوں کو خاص دعوت دے رہے ہیں اور نبیوں کی دعوت پر ان کو ہمت دلا رہے ہیں کہ مت گھبراؤ دعوت دیتے چلے جاؤ اللہ کے دین کی باتوں کو سمجھاتے جاؤ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا امین بھائی دودھ والوں کے پوتے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کر بلقیس بی بی غلام محمد ان کا انتقال ابھی ابھی ہوا ہے تو آئے فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے ہمارے بزرگ عالم دین حضرت مولانا غلام محمد وطانوی صاحب ذرا بیمار ہیں ویسے الحمدللہ للہ طبیعت ٹھیک ہے لیکن کچھ چھوٹا سا ہٹ کا واقع ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک مائنر آپریشن ہوگا کل ان کے لیے دعا فرمائیں میں ایسی دعائیں کرانے سے اس لیے گھبراتا ہوں کہ دوسرے دن لوگ وہاں لائن لگا لیتے ہیں اور پھر مولانا مجھے بولتے ہیں اس لیے آپ وہاں تشریف لے جانے کی زحمت گوارا کرنے کے بجائے دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائے اور بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کے واسطے کہا ہے ان تمام کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ غیر سے ان کی ضرورتوں کا تقفل فرمائے اور حاجت برائی اللہ تعالیٰ فرمائے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميل أخوال والآفات تغذیلنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات تبلغنا بها افضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احفنا قبتنا في الأمور كلها وجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اللهم اشرح صدورنا ونظر قلوبنا وزين اخلاقنا وتمم تقصيرنا وحصل مرادنا اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اشف عالنا واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کٹنیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا دا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما اے اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما عشق رسول محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما اے اللہ تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرما ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما تو ان سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے من مانی زندگی سے حفاظت فرما اے اللہ جو مرحومین دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آ والی موت محتاف فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا اور ہم الہ الا اللہ کی ایک تصویر کریں گے مختصر اور ایک الا اللہ کی ایک تصویر اللہ اللہ کی اور ایک تصویر اللہ اس طرح سے چار تصویر ہے لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ زور سے نہ پڑیں کیونکہ طبیعت پر اتنا بھی بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اصل تو اللہ کا نام ہماری زبانوں پر جاری ہو یہ اصل مقصود ہے لہذا بہت زور سے جو ذکر کرتے ہیں وہ نہ کریں کچھ آہستہ کریں جہری ذکر تو ہے لیکن شوری ذکر نہیں ہے تو بہت زیادہ شور اس میں نہیں مچانا ہے سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ جو ہے یہ ذکر کرنا ہے جیسے کہ بھائی آمین پڑھنا زور سے ایک تو یہ ہے کہ آمین بل جہر کہا جائے تو زور سے آمین یہ کہ آمین دوسرا حنفیہ کہتے ہیں کہ آمین سر ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے امام کے پیچھے لیکن کچھ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آمین بشر ہے شور شرابہ ایک دم ہو جائے تو یہ مناسب نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم انشاءاللہ یہ ذکر اللہ کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ شاء مراقبہ کریں گے ہزار بار بشویم دہن ز و گلاب ہزاروں بار میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو چکا ہوں خنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی مانا اب تک تیرا نام لیتے ہوئے کامتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے لا اللہ كثيرا إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله الله مبارک وسنت سیمن کدی رن الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللہ میں کوئی بات نہیں ہے وہ ایک اور رہے اور آنکھیں بند ہو جسم میں نقل و حرکت نہ ہو سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے لگاتار تصور کیا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے یہ تصور لگاتار رکھیں بیچ میں کبھی کبھی گڑبڑ آتی ہے کچھ خیالات کچھ وساوش شیطان ڈالتا ہے ان کو نظر انداز کر دیجئے اور پھر دوبارہ اپنا تصور اللہ کے ساتھ قائم کیجئے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقب رہیں گے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ ڈوبے ہوئے دل جاگ جا اور کرنے سے پتا چلے گا کہ ہمارے دل کس قدر غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اسے غفلت سے نکالو اللہ کی یاد میں لگاؤ در ذکر حق مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے عزیزوں دوستو یارو یہ دنیا دار پانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی انسان دنیا میں کتنا بھی جیے گا کتنے مقام بنائے گا کتنے مکان بنائے گا لیکن وہی دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے تو آیا اللہ تے دنیا میں عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے تو رکھ نماز پر خدا کو یاد کر ہر دم تجھے دن کام میں یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج تو کہا گیا آنکھیں بند کر دی چلو اپنے اختیار کو ایک دخل رہا لیکن ایک دن اللہ کی طاقت ظاہر ہوگی ہمارا اختیار ہمارا دخل ختم ہو جائے گا پتہ نہیں کہاں پڑے ہوں گے اور کون آنکھ بند کرے گا ہر دم انسان قبر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے چاہے یہ بات اسے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے کتنے ہی لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا بھی ہے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے جو ہمارے پڑوس میں نماز پڑھتے تھے ان کی بھی سلاط جنازہ پڑھی ہے مکمل پہ سونے والوں جا کے مٹی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ کر دعا کر اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصل علی محمد کما هو اہلہ یا عزیز یا غفار اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا قالت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللہ ہونا الناس جميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے یقیناً قیمتی زندگی دی لیکن اس کے لمحات گناہوں میں خرچ ہو گئے اے اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کیا اور تجھے ناراض کرتے رہے اے اللہ تیرے حکموں کو توڑتے رہے اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ زندگی والی بنا دے اے اللہ عنابت والی بنا دے اے اللہ عبادت والی بنا دے اے اللہ تیری رضا مندی والی بنا دے اے اللہ ذاکرانہ زندگی عطا فرما اے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما اے اللہ تیری رضا مندی والی زندگی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں بنا اے اللہ با اخلاق بنا اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما اے اللہ نمازوں کا پابند بنا اے اللہ تلاوت قرآن کا شیدائی بنا اے اللہ قرآن کے ایک ایک حرف سے عشق عطا فرما Amen اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما غیر سے نظرت فرما اے اللہ جو جو پریشانیاں ہوں اپنے فضل سے دور فرما اے اللہ ہمیں پکا دیندار بنا دے سو فیصد نمازی بنا دے اے اللہ ایماندار بنا دے اے الہ العالمین تیری مرضی پہ چلنے والا بنا دے اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ بیماروں کو شفا کا فرما دے پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما جو مقروض ہے غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما تیرے بندے اللہ تیرا نام لینے کے لیے جمع ہوئے اللہ یہ جمع ہونا قبول فرما اس کے لیے محنت کرنا قبول فرما اس کے لیے قدم اٹھانا قبول فرما اللہ جنہوں نے جن جن لائنوں سے خدمتیں کی اللہ ان کی خدمتیں اپنے فضل سے قبول فرما اے العالمین ہمیں ذکر کرنے والا بنا تیری یاد کرنے والا بنا اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما معصیت والی زندگی سے حفاظت فرما تیری ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما اے اللہ گناہ والی زندگی سے حفاظت فرما اے اللہ نیکیوں کا عشق عطا فرما محبت عطا فرما اے اللہ تیرا ذوق عطا فرما تیرا شوق عطا فرما تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما اے الہ العالمین کہا کہاں کہاں سے تیرے بندے آئے ان کا آنا قبول فرما اے اللہ مشائق کی اور بزرگوں کے سلسلوں کا فیض جاری فرما اے اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما زبانوں کو ذاکر بنا قلب کو شاکر بنا جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا اے اللہ جتنے مشائق زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما ان کے فیض کو عام فرما جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کروٹ کروٹ سکون آتا فرما اللہ پوری دنیا پریشان ہے ہر ہر انسان پریشان ہے سکون جیسی کوئی چیز نہیں اس وجہ سے کہ ہم نے تیرے تیرے دامن کو کو چھوڑ رکھا ہے احکام نظر انداز کر کے زندگیاں گزار رہے ہیں اللہ من مانیاں کر رہے ہیں اے اللہ یہ تمام جرائم کو درگزر فرما دے اور اے اللہ تیرا سچا بندہ ہمیں بنا دے اللہ پورے مجمع کی مفرت فرما دے امت کے ایک ایک فرد کی کی موقع فرما دے اللہ دنیا سے جو گئے ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما کروٹ کروٹ سکون عطا فرما قبر میں نور برسا جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ تیرے دھیان کے ساتھ زندگی عطا فرما جب دنیا سے جانا ہو اللہ تیرے نام کے ساتھ جانا نصیب فرما آفیت والی زندگی عطا فرما سکون والی زندگی عطا فرما راحتوں والی زندگی عطا فرما اللہ یہ بے چینیوں کو ختم فرما بے قراریوں کو ختم فرما اے اللہ تیرے ذکر سے ہمیں عشق دے دے اور اس سے وابستگی عطا فرما دے اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل قبول فرما سبحان رب العزت اما اللہ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سگرام پورا ان شاء اللہ پیر کے روز عشاء کی نماز کے بعد یہ مجلس دوبارہ قائم ہوگی وقت کیا رہے گا بعد میں پیغام ملے گا اس سے پتا چلے گا کہ وقت کیا ہے